جہاز چلا تو کہاں رک گیا کہاں لنگر انداز ہو گیا کہ ہم تک ابھی تک نہیں پہنچا جواب دیا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے قیامت کے اوقو کی جو تعین نہیں کی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا ہے اس سے تمہیں یہ شبہ ہو گیا کہ قیامت نہیں آئے گی اس کی وجہ سے تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی یعنی تم اقوع قیامت کے عدم تعین کو قیامت کے عدم حقوق کے اوپر استدلال کر رہے ہو کہ چونکہ قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی تعین نہیں کی گئی تو تعین نہ کرنے سے قیامت کا وقوع نہیں ہوگا ذرا غور کرو کہ ایک گیہوں کی بالی ہے غور کرو گیہوں کی ایک بالی ہے تخرج من سمرا من اکمانیہ سب جانتے ہیں کہ اس بالی کے اندر گیہوں کے دانے ہیں اور ایک دن یہ فصل کٹے گی اور گیہوں کے دانے اس بالی سے برامد ہوں گے اسی طرح وما تحمل من انسا والا اللہ بعلمی ایک عورت حاملہ ہے اس کا بڑھا ہوا پیٹ دیکھ کر کے ہر آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے بطن میں بچہ ہے ہر شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بالی ہے تو دانا ایک دن وجود میں آنے ہی والا نگاہوں کے سامنے آنے ہی والا بچہ عورت کے پیٹ میں ہے تو ایک دن وہ پیٹ سے باہر آنے والا ہے ایسے ہی اس کائنات کا حمل ٹھہرا ہوا ہے قیامت بھی اسی کائنات کے بطر سے نکلے گی کہا گیا سکولت فیسم آتی والے زمین اور آسمان بھاری ہو رہے ہیں زمین اور آسمان یعنی کائنات یونیورس یہ قیامت بھی کائنات کے پیٹ سے نمودار ہوگی جیسے تمہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بڑھا ہوا پیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بچہ موجود ہے اور ایک دن ضرور آئے گا کوئی انکار نہیں کرتا جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب جنے گی بالی سے دانا کب نکلے گا وقت کی تعین کا ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن اس کے عقوع ہونے کا اس کے ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے بالی سے دانا نکلنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے پیٹ سے بچے کے باہر آنے کا یقین ہوتا ہے ایک دن آئے گا تو اگر وقت کی تعین نہیں کی گئی تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہوگی وہ چیز آئے گی ہی نہیں یہ بڑی پیاری دلیل دی گئی ہے الیہ رد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تزوج الا بعلم آگے انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ ویدا انعمنا انسانی جب تک وہ سکھ میں رہتا ہے تب تک وہ مجھ سے کٹا کٹا پھرتا ہے مجھے خاطر میں نہیں لاتا اور جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہم نعمت چھین لیتے ہیں فدو دعائیں نریز تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے انسان کی فطرت تو سکھ جب ہم میں نے تمہیں دے رکھا ہے تو سکھ میں اگر مجھے تم یاد کرو تو لمبی چوڑی دعاؤں کی تمہیں ضرورت کیا پڑے جب تک تم نعمتوں میں رہتے ہو تب تک ہم سے کٹے کٹے پھرتے ہو اور جب ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں کسی مصیبت کو تمہارے اوپر نازل کر دیتے ہیں تو لمبی چوڑی تم دعائیں کرنے لگتے ہو اپنی اس حرکت سے باز آؤ اس کے بعد ایک حقیقت کا بیان ہو رہا ہے سنوریم آیا کائنات میں تمہارے وجود کے باہر اور خود تمہارے وجود میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کا ہر بیان صداقت پر مبنی ہے قرآن کا ہر بیان سچا ہے پہلے آدمی یہ سوچتا تھا کہ اعمال تو کوئی محسوس چیز نہیں ہے انہیں تولا کیسے جائے گا اور قرآن میں ہے کہ اعمال کے لیے میزان قائم ہوگی انسان کے امال تولے جائیں گے تو اعمال تو کوئی محسوس چیز ہے نہیں مادی تو نہیں ہے کہ انہیں تولا جائے لیکن حرارت پیما زلزلہ پیما ان کی جب ایجاد ہوئی تو پتا چل گیا کہ غیر محسوس چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے بخار کو تولا جا سکتا ہے حرارت پیما کے ذریعے زلزلے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ زلزلے کا زور کتنا تھا زلزلہ پیما سے معلوم کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے تمہارے امال کو بھی تولا جائے گا حرارت پیما اور زلزلہ پیما نے ایجاد ہو کر کے اس بات کو سچ کر دکھایا ممکن کر دکھایا اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ تمہارے عملوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارے امال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں زندگی کی تمام حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہے آدمی کو پہلے یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن ویڈیو کی ایجاد نے اسی طریقے سے مائکرو فلم کی ایجاد نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن کا یہ بیان بھی صدق پر مبنی ہے اسی طریقے سے انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ انسان کی جلد کیسے بولے گی نے اس کو سچ کر دکھایا کہ انسان کی جلد بول سکتی ہے ہاں کچھ چیزیں اپنے اوقو کے اندر وقت کی محتاج ہیں جیسے یاجوج ماجوج ہماری نسلیں دیکھ لیں گی ان کو آنے والے لوگ دیکھ لیں گے دابت الارض زمین کا جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا ہماری نسلیں دیکھ لیں گی کچھ باتیں اپنے ظہور میں کچھ چیزیں اپنے ظہور میں وقت کی منتظر ہیں بکیا بہت ساری چیزیں تو سائنس ثابت کر چکی ہے کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں آگے سائنس اس کو ثابت کر دے گی تو قرآن کا یہ بیان کہ سنوریم آیا فلافا ہے ہم آفاق اور انفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے اپنی کہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا ہر بیان حق اور صداقت پر مبنی اللہ فرما رہا ہے لہو معافی سماوات و معافی سماطی زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی دیکھو ایک مسلم میں نان مسلم میں فرق یہ ہے کہ Muslim says that everything is God and non Muslim says that everything is God دیکھیں صرف اپوسٹرافی کا فرق ہے مسلم یہ بولتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے اور نان مسلم کیا بولتا ہے ہر چیز خدا ہے کتنا فرق ہو گیا دونوں میں اپوسٹرافی کے فرق سے کتنا فرق ہو گیا non Muslim says that everything is God and Muslim says that everything is gods non Muslim کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے اور مسلم کیا بولتا ہے ہر چیز خدا کی ہے پوسٹ آفس کے فرق کتنا فرق ہو وہی بات یہاں بیان کی جا رہی لہو ما کسما کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں لہو اسی کی ہیں اسی کی ملکیت ہے اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے من کان فی ہر ومن کان یرید جو ہر سب دنیا نوتی له وہ آخرت بھی نصیب کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی میں لگ جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں دیکھو بتایا گیا کہ یہ زمین کھیت کی طرح ہے اور اس میں انسان کسان کی طرح ہے اب کسان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک مومن کسان ہے اور ایک کافر کسان ہے دیکھو زمین ایک ہے کھیت ایک ہے اب کسان دو طریقے کے ہیں ایک کسان اسی زمین میں آخرت کی کھیتی کرتا ہے اور ایک کسان اسی کھیت میں اسی زمین میں صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے دونوں کے بارے میں نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں کو کیا ملنے والا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیا نہیں ملتی ہے تھوڑی بہت دنیا اسے مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل بے بہرا رہتا ہے اور دنیا اسے بالکل نہیں ملتی ایسا نہیں ہے بلکہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو دنیا تھوڑی بہت ملتی ہے یہ بات ذہن نشین رکھو لیکن آخرت کامیاب ہو گئی اس کی اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں دو نتیجے پہلا نتیجہ تو یہ کہ دنیا ہی کی کھیتی کرتا رہا لیکن جتنا اس نے دنیا سے حاصل کرنا چاہا حاصل نہیں کر سکا بلکہ ہم نے جتنا اسے دیا اتنا ہی اسے ملا اور نقصان کیا ہوا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا یعنی دنیا ہی میں لگا رہا لیکن پوری دنیا بھی نہیں ملی بلکہ ہم نے جتنا چاہا اتنا اسے دنیا ملی تو دنیا بھی پوری نہیں ملی اسے ہماری مرضی کے مطابق ملی اس کی مرضی کے مطابق نہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں رہا آخرت کا کسان تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اسے کچھ نہیں ملا دنیا کچھ نہ کچھ اسے ملی لیکن آخرت اس کی پوری کی پوری بن گئی اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم آخرت کے کسان بننا چاہتے ہو کہ دنیا کے کسان اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا رہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے رہتے ہیں اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کی کھیتی بڑھائی نہیں جاتی اور جتنا چاہتا اتنی ملتی نہیں بلکہ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی ملتی ہے اس کو آخرت اسے بالکل نہیں ملتی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس کے بعد ایک آیت کریمہ کی اشارہ ضروری سمجھتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اجرن کلاکمال قربا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا یہ جو دعوت تم کو پہنچا رہا ہوں مگر قرابت کی محبت کا تو خیال کرو شیو نے یہ کہا کہ امال کرو یا نہ کرو لیکن اہل بیت سے محبت رکھو فل قربا سے اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے بس ان سے محبت رکھو اور اہل بیت میں سے کون ہے حضرت علی ہے حضرت فاطمہ ہے حسن ہے حسین بس ان سے محبت رکھو بقیہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی نے فرما دیا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا مگر کرابت کی محبت حالانکہ یہ سورہ سورہ شورا یہ مکی ہے اس وقت تو حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی ہی نہیں تھی شادی ہونے کے بعد سن تین ہجری کے اندر حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں اور سن چار ہجری کے اندر حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے کی شادی سے پہلے کی اور حضرت حسن حسین کی پیدائش سے پہلے کی یہ آیت کریمہ ہے اور مکی ہے لہذا وہ مطلب جو شیعہ لیتے ہیں وہ مطلب کیسے یہاں نکل سکتا ہے اس کرابت کا تذکرہ جو کراوت ابھی وجود میں آئی ہی نہیں وہ کراوت یہاں مراد کیوں ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے بلکہ وہ کراوت مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ دیکھو میں اللہ کی دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں مانو یا نہ مانو تمہارے اختیار میں لیکن مجھے تو مت پہنچاؤ مجھے ستاؤ تو نہ اس لیے کہ میں تو تمہارے ہی خاندان کا ہوں میں تو تمہارے ہی خاندان کا ہوں اس طریقے سے تمہاری میری کراوت ہے رشتے داری ہے تو میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کو مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے لیکن کم سے کم قرابت کا تو خیال رکھو رشتہ داری کا خیال تو رکھو خاندان کا تو خیال رکھو اور مجھے ایزا مت پہنچاؤ اس لیے کہ میں تو تمہارا ہوں یہ مطلب ہے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا للہور شایماسا من یشاء وقیما وکیما علیم القدیر اللہ تبارک و تعالی ہی کی بادشاہت ہے زمین اور آسمانوں میں زمین اور آسمانوں کو بادشاہ جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے جسے چاہے محروم رکھے جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے جسے چاہے صرف بیٹی دے جسے چاہے کچھ نہ دے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے یہ چار قسم کے لوگ ہو گئے کہا جا رہا ہے ان نہ علیم ان قدیر بڑی پیاری بات کہی جا رہی دیکھو اللہ جو اپنی صفتیں لاتا ہے آیت کے آخر میں وہ پوری آیت کی جان ہوا کرتی ہیں صفتیں ان نہ علیم ان قدیر اللہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے اللہ جاننے والا کیا مطلب کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس کو علم ہے برابر ہے مسلحت کس با... کس کے لیے متقاضی ہے کس کو دیا جائے اور اللہ کو علم ہے کس کو بیٹا دیا جائے کس کو بیٹی دی جائے اللہ کو یہ علم ہے اللہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹا بیٹی دونوں دی جائے اللہ کو یہ علم ہے کس کو بیٹا بیٹی دونوں نہیں دینا چاہیے علم ہے اور اس کے بعد کہا گیا قدیر اسی کو یہ قدرت ہے کہ بیٹا دے سکے اسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ بیٹی دے سکے اسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں دے سکے اسی کو یہ قدرت ہے کہ بانچ بنا دے عورت کو بیٹا بیٹی دونوں نہ دے پتا کیا چلا کہ کسی بابا کو بیٹا بیٹی دینے پر قدرت نہیں کسی نبی کو بیٹا بیٹی دینے پر قدرت نہیں کسی ولی کو کسی بڑی سے بڑی ہستی کو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو مقرر بارگاہ الہی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا دے سکے بیٹی دے سکے بیٹا بیٹی دونوں دے سکے اور یہ بھی قدرت ہے کہ کسی کو دونوں نہ دے سکے یہ ساری قدرت سارا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہی کی سات قسمیں ہوتی ہیں وہی کی ایک قسم تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے ایک دنیا میں اور ایک آسمان میں معراج کے وقت دیکھا ہے اور ایک جب آپ غار ہرا سے نکل لے تو تو آپ کی نظر ہورائزن پر پڑی افق کے اوپر پڑی دیکھا کہ پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے پورا افق بھرا ہوا ہے اور چھ سو پر ہے تو ایک تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے اور وہی کرے زندگی میں دو بار ہوا ایک زمین میں ایک آسمان میں میراج کے وقت اور ایک گارے ہرا سے نکلتے وقت دوسرے یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آئے اکثر ایسا ہی ہوتا تھا صحابہ کہتے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک شخص آتا ہے اور بڑی بے تکلفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے زانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہتا ہے یا محمد مل ایمان پھر کہتا ہے یا محمد مل اسلام پھر کہتا ہے یا محمد مل احسان پھر پوچھا متسا یہ سوالات کرتا ہے تھوڑی دیر بعد چلے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے یہ کون تھے بولے اللہ اور رسول والا کے رسول زیادہ جانتے بولے جبرائیل تھے آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے جو آدمی تھا انسانی شکل میں آیا تھا یہ آدمی نہیں تھا بظاہر آدمی تھا یہ جبرائیل تھے تو ایک تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے دو مرتبہ ایسا ہوا ایک زمین میں رکھ آسمان میں ایک گارے ہرا سے نکلتے وقت اور آسمان میں میراج کے وقت ایک شکل تو یہ اور دوسری شکل فرشتہ آدمی کی شکل میں آئے جیسے اکثر ایسا ہوتا تھا حضرت جبرائیل آدمی کی شکل میں آ کر کے دین کی باتیں بتاتے تھے وہی کرتے تھے اور تیسری سلسلت الجرف سلسلت الجرف کسے کہتے ہیں جیسے بہت سارے اونٹ ہوں اور ایک قطار سے چل رہے ہوں اور سب کے گلے کے اندر گھنٹی لگی ہوئی ہو اور چلتے وقت وہ گھنٹی بج رہی ہو اور بیچ میں کٹ اپ نہ ہو ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن کی جو آواز ہے بیچ میں تکاسو نہ ہو بیچ میں کٹک نہ ہو اس طریقے کی آواز آتی تھی اور یہ شکل اور یہ کیفیت جو وہی کی ہوتی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی تھی یہاں تک کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر ہوتے تھے اور اس قسم کی اس کیفیت کی وہی آ جاتی تھی تو مارے بوجھ کے اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا ایک دفعہ حضرت زید ابن ثابت یا قیس ابن ثابت ایک پہلوان ہے صحابی ہیں ان کے کے اوپر آپ سر مبارک رکھ کر کے سو رہے تھے اچانک کسی کیفیت کی وہی آ گئی سلسلۃ الجرس کی حضرت زید ابن ثابت فرما رہے کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے زانو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جبکہ سر رکھا ہوا تھا خالی زانوں کے اوپر اور اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ میں سلسلت الجرس کی ایک کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں تو مقام ہنین کے بعد مقام جائرانہ میں میرا خیال ہے آپ جب ٹھہرے تو ایک آدمی اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا پوچھو کہا کہ احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے تو احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد فوراً وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور وہی کیفیت تھی سلسلت الجرس کی آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے غشی آ جاتی تھی اور آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا جب آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تو کہا کہ ارے وہ آدمی کہاں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی کیفیت دیکھنا چاہ رہا بلاؤ اس کو جب بلایا گیا اور ان کے سر کو چادر کے نیچے ڈالا گیا انہوں نے فوراً اپنا سر باہر نکال لیا اور کہا کہ میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے کہ اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا فرشتہ اپنی اصلی شکل میں فرشتہ انسانی شکل میں اور تیسری قسم سلسلت الجرس کی گھنٹیوں کی آواز وہی کی چوتھی قسم رویا کا خواب بھی وہی ہوتا تھا سچا خواب پانچویں قسم نفس یعنی جبرائیل کا دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا کرنا کوئی بات اس کو کہتے ہیں نفس فر رو اور ایک الہام اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے وہ بھی وہی یہ چھ قسمیں ساتویں قسم یہاں بیان کی جا رہی ہے یہاں بیان کی جا رہی ساتویں قسم حجاب ساتویں قسم یہ کہ اللہ ڈائریکٹ بندے سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے نہ وہاں کوئی فرشتے کا واسطہ ہو نہ کوئی اور واسطہ ہو بلا واسطہ پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہو جیسے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ براہ راست گفتگو فرمائی یہ ساتویں ہے وہی کی گویا وہی کی سات قسمیں ہوتی پانچ تو سات قسم اس کے بعد عورتوں کی دو فطری کمزوریاں بیان کی جا رہی ہیں اب ہمیں شو فی التی وہ ہوں اس کی پیدائش ہی زیورات میں ہوتی ہے زیورات میں پیدائش ہوتی ہے بولے تو یعنی پیدا ہوتے ہی بس اس کو اپنی آرائش اپنے آپ کو سجانے کا خیال لگا رہتا ہے بس ہمیشہ آئینہ دیکھنا بال سنوارتے بیٹھنا پاؤڈر لگانا گازا لگانا لپسٹک لگانا اور اچھے اچھے زیورات پہننا بس زیورات سے اس کو بڑی محبت ہے زیورات سے بڑی محبت ہے اس کے اس لیے کہ زیورات اس کے حسن کی افزائش میں کافی ممد اور معامن ثابت ہوتے ہیں اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں لہذا فطری طور پر چونکہ اس کو اپنی آرائش کا خیال ہے زیورات سے بہت محبت رکھتی ہے ایک تو یہ دوسرے کہا گیا جب جھگڑتی ہے تو جھگڑے جھگڑے کے وقت یہ جو بولتی ہے وہ بالکل غیر واضح ہوتا ہے ایسا ہو تیرا ایسا ہو ایسا وہ کیا بولتے اس کو خود معلوم نہیں قرآن ایک بولتا وہ بالخصہ میں غیر مبین جھگڑا کرتے وقت یہ بات میں بالکل غیر واضح ہوتی ہے کیا بول رہی ہے اس کا مفہوم اس کو معلوم نہیں ہوتا ایک تو وجہ یہ جھگڑا کرتے وقت اور دوسرے چونکہ جھگڑا کرتے وقت فطری طور پر حیا دار ہے وہ جو حیا عورتوں کے اندر ہے اتنی حیا مردوں میں نہیں ہے لہذا جب جھگڑا کرتی ہے تو حیا دامنگیر ہو جاتی ہے حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات کو کھل کر کے واضح طور پر نہیں بیان کر سکتی فطری حیا آڑے آ جاتی ہے یہ دو فطری کمزوریاں بیان کی گئی جو کمزوریاں یہ دو جو بیان کی گئی ہیں مردوں میں نہیں ہیں اس کے بعد اشتراکیت کا رد کیا جا رہا ہے اشتراکیت کا رد کیا ہے رحمت نہ اس فی کی دنیا کیا یہ روزی تقسیم کرتے ہیں ہم نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اشتراکیت کیا کہتی ہے کمیونزم کیا کہتا ہے کہ سارے لوگ کام کریں اور سارے لوگوں کو یکساں طور پر پیسہ ملے ایک انجینئر کو بھی ایک ہزار ملنا اور ایک لیبر کو بھی ایک ہزار ملنا تمام لوگ حقوق میں مساوی ہیں سب کو برابر برابر پیسہ ملنا چاہیے قرآن حکیم بولتا ہے یہ غیر فطری چیز ہے یہ غیر فطری چیز ہے اس لیے کہ صلاحیتوں میں تفاوت تو ناگزیر ہے صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں آدمی کی جب صلاحیتیں مختلف ہیں صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے تو پھر حقوق میں بھی تفاوت ناگزیر ہونا چاہیے ورنہ اس کائنات کا نظام درام برم ہو جائے گا کوئی انجینئرنگ نہیں پڑے گا کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد بھی اتنی تنخواہ ملے گی جتنی ایک لیبر کو تو کہے کو مدد ماری کرے گا کیوں دماغ کھپائے گا وہ ایک آدمی انجینئر کیوں بنے گا اس طرح اشتراکیت غیر فطری ہے اور غیر فطری ہونے کی وجہ سے انسانی صلاحیتوں کو پزمردہ کر دینے والی انسانی صلاحیتوں کو منجمد کر دینے والی چیز ہے اس لیے کہ پھر کوئی انجینئر ہی نہیں پڑے گا پھر کوئی ڈاکٹر ہی نہیں پڑھے گا پھر کوئی سائنٹسٹ نہیں بنے گا ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کو حق برابر برابر ملنے والا ہے تو چلو کچھ بھی کر لیں گے پیسہ تو اتنا ہی ملنے والا ہے تو انجینئرنگ پڑھنے کی کیا ضرورت ڈاکٹری پڑھنے کی کیا ضرورت اب کوئی ڈاکٹر ہی نہ رہ جائے تو کوئی انجینئر ہی نہ رہ جائے تو ترقی رک جائے گی گویا کہ اس تراکیت کا جو فلسفہ ہے وہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور غیر فطری ہے اس لیے کہ صلاحیتیں فطری طور پر آدمیوں کی مختلف ہوتی ہے جب صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے صلاحیتوں میں اختلاف ناگزیر ہے تو پھر حقوق کے اندر بھی تفاوت ہونا ضروری ہے ہے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ولو بسط اللہ رسق کا لبنو و اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دولت دے دیتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے نانے شبینہ کو محتاج ہوتے ہیں کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھتے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے تو اس طریقے کا تفاوت کیوں رکھا ہے اللہ نے سب کو مالدار کیوں نہیں بنا دیا جواب اس کا دیا جا رہا ہے اگر سب کو مالدار بنا دیا جاتا تو ایک ٹکڑا ہے جواب میں کیا پیارا ٹکڑا ہے اللہ اکبر شرح نہیں کی جا سکتی لبگو پلر اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا یا بغاوت کرنے لگتے زمین میں کیوں کیسے کہتا میرے پاس ایک کروڑ ہے ہاں؟ دوسرے کے پاس بھی دیکھ رہا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ یا دو کروڑ ہے اب اس کو نیچا دکھانے کے لیے نیچا دکھانے کے لیے ریس چلتی اس ریس کے اندر کتنی تباہی مشتی ایک آخل اچھی طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ مالداروں کی اگر ریس شروع ہو تو اس ریس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں اور کیا کیا ظلم و زیادتیاں ہوں گی ایک عاقل اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے دولت کی سریس میں زمین ظلم و زیادتی سے بھر جاتی قرآن یہ بولتا ہے اگر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے میں لگ جائے تو زمین ظلم زیادتی سے بھر جائے فساد سے بھر جائے اب اللہ کی تقسیم پر غور کیجئے اللہ نے سب کو مالدار نہیں بنایا بلکہ دنیا کا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ کسی کو پیسہ دیا کسی کو علم دے دیا ہاں؟ کسی کو پیسہ دیا کسی کو ہنر دے دیا کسی کو پیسہ دیا کسی کو حسن دے دیا کسی کو جمال دے دیا اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرمائی اور یہ تقسیم بالکل فطری ہے اگر مالدار آدمی کا جوتا ٹوٹ جائے تو کہاں جائے گا غریب آدمی کے پاس وہاں پیسہ دے گا اور اپنے جوتے کو ریپیئر کرے گا یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ایک جیسا دماغ دے دیتا سب افلاطون ہو جاتے تو سارے کے سارے فلسفہ بگارتے بیٹھتے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جاتا سب کام چور ہو جاتے فلسفہ بگارتے بیٹھتے کوئی کام کرتا اگر سب کو مالدار بنا دیتا پھر مالداروں کے جوتے کون صاف کرتا مالداروں کی بلڈنگیں کون بناتا کائنات کا کیا حال ہوتا آپ سوچ سکتے میں بنا دوں میں تیرا گھر بناؤں گا میرے پاس بھی کتنا شاندار گھر ہے میں تیرا گھر بناؤں گا تو آپ سوچیے کہ سب کو اگر مالدار بنا دیتا تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا تھا لہٰذا اس کی تقسیم بالکل فطری ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے لیے نشانی ہے فلاں تم ترنبیا اس نشانی کے اوپر شک نہ کرو تب میری اتباع کرو یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ضرور بھی ضرور نزول ہوگا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی وہ نہ یعنی حضرت عیسیٰ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کا بیان زمیر عیسا کی طرف لوٹ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے نشانی ہے وعین نہ عیسہ یہ آیت کریمہ بتا رہے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا سولی نہیں دی گئی سورہ دخان شروع ہو رہی ہے ابتدا اس طرح ہو رہی ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین فیہا یفرق کل عمر حکیم ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے ہم اسی کو تلاش کر رہے نا تو دوسری ہے دوسری طاقرات ہے شاید یہ لیلت القدر ہو ہم نے لیلت القدر کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا ہے جانتے ہو یہ رات کیسی ہے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر کے ہے اور اس رات کی ایک اور اہمیت ہے کیا اسی رات کو سال بھر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے انسانوں کا کس کو کتنی روزی ملنی ہے لکھ دیا جاتا ہے اس سال کون کون مرے گا اگلا رمضان نہیں دیکھ سکتا اگلے رمضان میں اس مسجد میں نہیں آ سکتا لکھ دیا گیا اس سال کتنے دن وہ بیمار رہے گا اس کو شفا کیسے ہوگی پوری تفصیل سال بھر کی اسی رات کو بیان کر دی جاتی ہے اور فرشتوں کو وہ پوری کی پوری لسٹ حوالے کر دی جاتی ہے فی ہاں کلو امر حکیم ہر حکمت والے معاملے کا اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے سال بھر کیا ہونے والا ہے پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر کے فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس طریقے کے بہت سارے اللہ کے نافرمان لوگ اس دنیا سے چلے گئے تباہ و برباد ہو گئے خاص طور سے فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دریا میں ڈوب گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ فما نہ تو ان کو مہلت دیا گیا ڈوب گئے بچنے کی مہلت نہیں دی گئی اور آسمان اور زمین ان کے اوپر نہیں روئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا کہ کیا آسمان اور زمین بھی روتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے آسمان اور زمین ان کے اوپر نہیں روئے کہا کہ ہاں آسمان اور زمین بھی روتے ہیں بولے کیسے کہا کہ ہر انسان کا ہر انسان کے لیے آسمان میں ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے آسمان میں جس راستے سے اس کا اچھا عمل چڑھتا ہے اور برا عمل چڑھتا ہے اور اسی راستے سے انسان کی روزی نازل ہوتی ہے اس طرف سے اس کا عمل جاتا ہے اس طرف سے رزق اس کا بھیج دیا جاتا ہے اسی راستے سے آسمان میں وہ راستے ہیں اب اگر وہ آدمی اللہ کا فرما بردار ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تو اچھے اچھے امال کرتا ہے تو اسی راستے سے اس کے اچھے اچھے اعمال چڑھتے ہیں اور اسی راستے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو آسمان کے اس حصے کو بہت تکلیف ہوتی ہے روتا ہے وہ کہ کتنا اچھا بندہ تھا اللہ کا اس راستے سے اس کے اچھے اعمال چڑھتے تھے تو ایسے لوگوں کے اوپر آسمان روتا ہے اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے برے اعمال راستے سے چڑھتے ہیں اور آسمان کو برا لگتا ہے زمین کو برا لگتا ہے اور جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو روتے نہیں کہتے خس کم جہاں پاک ہوں اچھا ہوا مر گیا کہ ہم لوگ اس کے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھے کتنی بدبو آتی تھی ہم لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی تھی اس کے گناہ ہماری طرف سے چڑھتے تھے تو ایسا تھا فرعون اور ایسے تھے فرعون کے ساتھی لشکری فما علیہم السماء والارض آسمان اور زمین ان کے اوپر روئے نہیں اور زمین کو رونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے زمین اس کو دعائیں دیتی ہے یاد رکھتی ہے وہ مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے کہ اسی جگہ مجھے سجدہ کرتا تھا اچھے اعمال کرو اچھے عملوں میں سبقت کرو زندگی بہت مختصر ہے کچھ بھروسہ نہیں اگلے لمحے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ معمولی کپڑے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے دو دن چلے گا چار دن چلے گا ایک مہینہ لیکن انسانی وجود کا عجیب حال ہے کہ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے ان گارنٹیڈ ہے لہذا جو فرصت ملے محلت کی کام میں لے لو اس کو اچھے اچھے امال کر لو تاکہ بعد میں حسرت نہ کرنا پڑے افسوس نہ کرنا پڑے اس کے بعد اللہ تبارک و سورج سورجاتیا کے اندر شروع میں اپنی کچھ قدرتیں بیان کر رہا ہے کہا وختلاف اللیل والنہار یہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے جانتے ہو یہ تمہاری پرورش میں بالکل میاں بیوی کی طرح ماں اور باپ کی طرح خدمت میں لگے ہوئے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں ایسے ہی یہ رات اور دن ماں باپ کی طرح تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے اور دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے پرورش میں ان کا حصہ ایسے ہے جیسے ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے جوڑا ہے رات اور دن یہ تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہ یہ ہوائیں چلتی وہ تصریف جو ہوائیں چلتی ہیں جانتے ہو ان ہواؤں کو ہم کس طرح چلاتے ہیں تم سانس لیتے ہو کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے نکالتے ہو ناک سے نکالتے ہو اسی طریقے سے سنڈاس کرتے ہو پیشاب کرتے ہو گندگی پھیلاتے ہو اس سے فضا بالکل مسموم ہو جاتی ہے زہر آلود ہو جاتی ہے ہوائیں آتی ہیں تمہارے شہر میں اور ان مسموم ہواؤں کو زہریلی ہواؤں کو باہر لے جاتی ہیں سمندروں پر سے گزارتی ہیں پہاڑوں پر سے گزارتی ہیں جنگلوں میں بیابانوں میں لے جاتی ہیں ان ہواؤں کو صاف کرتی ہے اور پھر تمہیں اچھی ہوا سپلائی کر دیتی ہے یہ بھی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے عجیب بات خراب ہوا کو لے جا کر کے اچھی ہوا تمہارے شہر کے اندر لا کر چھوڑتی ہے وہ ہواؤں کا کردار دیکھو اور ہواؤں کا کتنا گہرا تعلق ہے تمہارے ساتھ اور اس ہوا کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے ہوا نہ رہے تو اس روئے زمین کے اوپر تمہارا جینا محال ہو جائے آدمی ایک سانس منہ سے نکالتا ہے ایک سانس اندر لے جاتا ہے دونوں پر ایک ایک شکر واجب ہے نہیں اگر سانس اندر نہ جائے مر جائے گا لہذا یہ سانس اندر گئی ایک شکر اللہ کا واجب ہو گیا اور اندر رہ جائے تو باہر نہ نکلے باہر نہ نکلے تو آدمی تب بھی مر جائے گا اندر نہ آئے سانس تو مر جائے گا اور اندر جا کر کے وہیں رک جائے گا تب بھی مر جائے گا لہذا سانس اندر جائے تو اللہ کا ایک شکر واجب اور یہ ہوا باہر نکلے تب بھی اللہ کا ایک شکر واجب تو سانس کے آنے جانے پر بھی دو شکر اللہ کے واجب ہوتے ہیں کیا شکر ادا کرو گے اللہ کا کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے حت تلوسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو ہواؤں کا تمہارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں جانتے ہو پہاڑوں کو اگر دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے کسی کپڑے کے اوپر حسین کشیدہ کاری کر دی گئی ہو کسی کپڑے کے اوپر بہترین کشیدہ کاری کر دی گئی ہو ایسے ہی ہم نے زمین کی کشیدہ کاری پہاڑوں کے ذریعے کی ہے کیوں اس لیے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو قطبین سے خط استوا تک ہوائیں چلتی اور لوٹ جاتی اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ان پہاڑوں کی کشیدہ کاری سے فائدہ یہ ہے کہ سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی عجیب حقیقت ہے جو اس قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ پہاڑوں کی کشیدہ کاری جو ہم نے کی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے اور پتہ یہ چلا کہ پہاڑوں کا بھی ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یہ نہ ہوتے تو وہ جو کہا گیا کہ سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک رخ ہوتا ہے بہت تکلیف پہنچ جاتی انسانوں کو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس کے بعد کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اعتراض بڑا عجیب و غریب ہے کہا جا رہا ہے کہ بھائی نہ آیا تو نہ مرنے کے بعد زندگی ہے اے محمد تم یہی کہتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و باپ کو زندہ کر کے بتا دو اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ایسا کرو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے بتا دو یہ مطالبہ ہے نبی کے قول کی صداقت کے لیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تین جوابات دے رہا ہے تین جوابات پہلے یہ کہہ رہا ہے اچھا یہ بتاؤ یمن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جن کو تبا کہا جاتا تھا وہ طاقت اور قوت اور شوکت میں تم سے زیادہ تھے کہ تم سے کم تھے بولے نہیں شاہان یمن تباب یمن ہم لوگوں سے قوت اور اقتدار میں شان و شوقت میں جاؤ جلال میں بہت زیادہ بڑھ کر تھے اللہ فرما رہا ہے بڑھ کر تھے نا پھر ہم نے ان کو سفید ہستی سے کیوں مٹا دیا اب ہیں وہ بولے نہیں ہے کس وجہ سے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا کچھ امال تھے ان کے جب اللہ کا قانون مجازات دنیا میں موجود ہے کہ اچھے امال کرو گے تو اچھا پھل برے امال کرو گے تو اس کی سزا تمہیں دنیا کے اندر ہی ملنے والی ہے تو جب دنیا میں اللہ کا قانون مجازات موجود ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو تو پھر آخرت کی جزا اور سزا کا انکار کیوں کرتے ہو جو آدمی کو باس بادل موت کے بعد ہی ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشاہداتی دلیل دی ایک تاریخی دلیل باس بادل موت پر ایک ہسٹوریکل پروف ایک تاریخی شاہد ایک تاریخی دلیل اور اس کے بعد ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے عقلی دلیل کیسے ام حسب ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء ایک آدمی برا کرتا ہے ایک آدمی بھلا کرتا ہے اس کی زندگی اور موت دونوں کی ایک جیسی ہو سکتی ہے کیا سوا کی ہوں ایک جیسی ہو جائے گی ایک آدمی اچھا کرتا ہے ایک آدمی برا کرتا ہے دلیل دیکھو کتنی پیاری ہے اور اکلی دلیل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے امال کرتا رہتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بےچارا اچھے امال کرنے والا زندگی بھر پریشان رہتا ہے ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے اور ایک برے کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ایشو آرام کے ساتھ رہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو دونوں کی موت ایک جیسی ہو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی جس نے زندگی بھر اچھے عمل کیے ہیں اس کے ایک ایک اچھے عمل کی پوری کی پوری جزا ملنی چاہیے اور یہ آدمی جو زندگی پر جرم کرتا رہا اور دنیا میں اس کے کسی جرم کی سزا نہیں مل سکی کبھی پکڑا گیا تو اوکلا نے بحث کے ذریعے اسے چھوڑا لیا عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی عالم ہونا چاہیے جہاں اس کے ایک ایک جرم کی سزا دی جائے اس کے ایک ایک اچھے عمل کی جزا دی جائے اور اس کے ایک ایک عمل بد کی سزا دی جائے اچھا دنیا میں سزا کیوں نہیں دی جا سکتی ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کیسے مطلب ایک آدمی نے ایک قتل کیا سزا کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے اچھا ہٹلر نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا کیسے سزا دی جائے اس کو دنیا میں ایک آدمی کے بدلے میں جب قتل ہے ایک آدمی کو قتل کیا تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے ایک آدمی نے سو قتل کیے دنیا میں اس کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے پوری سو آدمیوں کو قتل کیا اس نے تو اس کو جب قتل کیا گیا بدلے میں تو ایک آدمی کا بدلہ ہوا ننانوے کا بدلہ باقی ہے ابھی عقل کہتی ہے کہ ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جہاں ننانوے لوگوں کے بدلے اس کو دیے جائیں عقل اس بات کو مانتی ہے تو دونوں کی زندگی برابر نہیں ہونی چاہیے دونوں کی موت برابر نہیں ہونی چاہیے یہ بڑی پیاری دلیل دی گئی عقلی ایک اور دلیل لی جا رہی ہے تمہارا مطالبہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو اگر تم نہ دیکھو تو اس کو نہیں مانو گے اس کا یہ مطلب ہوا نا بھائی تمہارے آبا و اجداد زندہ ہو کر تمہارے سامنے نہیں آ رہے ہیں تو تم اپنی آنکھوں سے جب ان کو زندہ ہوتے نہیں دیکھ پا رہے ہو تبھی تو کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو جب تک کسی بات کو نہ دیکھ لو تب تک نہیں مانو گے تو تم تو بیل ہو گئے تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے عقل تو یا فالتو چیز ٹھہرتی ہے اس لیے کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو لیکن اس کے وجود پر دلائل و براہین قائم کر دیے گئے ہوں واضح دلائل آ گئے ہوں اگر اس کو نہ تسلیم کرو تو تم میں اور ایک بیل میں فرق نہیں رہا اس لیے کہ وہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا تم نے بھی عقل کو ایک فضول چیز سمجھ کر کے ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دیا ہوا ہے جبکہ اس چیز کے وجود پر عقلی دلائل موجود ہیں اچھا یہ بتاؤ تب تو تم اپنی روح کا بھی انکار کر دو گے اور یہی نہیں بلکہ اپنی عقل کا بھی انکار کر دو گے اس لیے کہ عقل بھی دکھائی نہیں دیتی دلائل سے ہم جانتے ہیں کہ عقل موجود ہے اب تم یہ کہو کہ جو چیز دیکھی نہ جا سکے وہ ہے ہی نہیں تو عقل بھی دکھائی نہیں دیتی لہذا تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے تم اور بیل دونوں ایک ہو گئے کتنی پیاری دلیل ہے کتنی پیاری دلیل ہے تم میں اور بیل میں کیا فرق رہا قرآن پوچھتا ہے تم تو عقلوں کو بھی نہیں مانتے اس لیے کہ عقل بھی دکھائی نہیں دیتی اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہو کر کے تمہیں دکھائی نہ دے جائے تب تک بات بات موت پر یقین نہیں کرو گے تو عقل بھی دکھائی نہیں دیتی اس پر بھی یقین مت کرو تم بے عقل ہو گئے تم میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں رہا اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے اب تحقیقی جواب تاریخی ثبوت باس بادل موت پر عقلی دلیل باس بادل موت پر اسی طریقے سے ایک الزامی جواب باس بادل موت پر اب تحقیقی جواب باس بادل موت پر کیا ثم کم ثم اجماؤ کم المل قیام اللہ نے ایک آپ کہا ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً زندہ کرے گا بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جو مر جا رہے ہیں ان کے لیے ایک وقت ہے کہ ہم اس وقت کے اوپر زندہ کریں گے سب کو جمع کریں گے یجم جمع کرنے کے بعد ایک ساتھ سب کو زندہ کریں گے اچھا یہ عقل کو تسلیم ہے ہاں بولے ہاں تسلیم ہے اگر تم یہ کہو کہ نہیں ابھی دکھاؤ تو تمہارا مطالبہ تو ایسے ہے کہ آج حمل ٹھہرا کسی عورت کو اور اسے کہا جائے ابھی بچہ پیدا کر نہ ابھی بچہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بچہ جمع ہوگا پہلے جمع جمع کا مطلب پورا کا پورا بن جائے گا اس کے بعد ایک خاص وقت میں وہ پیٹ سے باہر نکلے گا تمہارے کہنے پر کہ ابھی نکل نہیں نکلتا وہ اس لیے کہ اس کے لیے ایک خاص وقت ہے اس میں جمع ہوگا وہ ایسے ہی ہم نے قیامت کو مقرر کیا ہوا ہے باس بادل موت کے لیے کہ ایک ساتھ سب کو زندہ کرے گا جیسے بچے کو پورا جمع کرنے کے بعد باہر نکالتا ہے ایسے ہی تمام لوگ جب مر جائیں گے تو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ساتھ نکالے گا کیا دلیل ہے سبحان اللہ خل اللہ کم سمید حکم فم یجما حکم القیامت جمع کر کے نکالے گا ایک ساتھ سب کو ایک جگہ ایک بڑی پیاری دلیل دی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نطفہ باپ کی پشت سے چلتا ہے ماں کے رحم میں آ گیا برابر قرار مکین میں آ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجالی لرد کس آتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا دلیل کو اس طرح سمجھو کہ انسان کو مرنے کے بعد جلا دیا گیا کہاں گیا وہ زمین کے اندر ہی گیا وہ رات زمین کے اندر ہی گئی اچھا ایک آدمی مر گیا زمین کھود کر کے قبر کھود کر کے اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا زمین کے اندر رکھ دیا گیا اور زمین برابر کر دی گئی ذرا دیکھو انسان کہاں تھا انسان کہاں تھا اب کہاں چلا گیا زمین کے اندر چلا گیا باہر تھا اندر چلا گیا زمین کا حمل ٹھہر گیا جیسے باپ کی پش سے نطفہ چلا سے اور ماں کے رحم میں ٹھہر گیا بچہ وہیں بنا برابر ہے ایسے ہی آدمی زمین کے اوپر تھا قبر کے اندر چلا گیا آپ زمین کا حمل ٹھہر گیا جیسے وہاں نطفہ باپ کی پشت سے چلا اور ماں کے رحم میں پہنچا اس کا حمل ٹھہر گیا اور جیسے ایک زلزلے کے ترائن کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے ایسے ہی ادا اور زمین کے اوپر ہم زلزلہ تاری کریں گے زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی اس ایک وقت مقرر اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کے جسم کے اوپر ایک زلزلہ تاری ہوتا ہے کبھی کبھی تو مر بھی جاتی ہے عورت زلزلہ تاری ہوتا ہے زلزلے کے ترنان کے بعد بچہ باہر آتا ہے ایسے ہی زمین کے اوپر ہم زلزلہ تاری کریں گے زمین کے جو مردے ہیں باہر نکل آئیں گے زلزلے کے بعد یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے کے اندر یہ دلیل دی ہے اس بعد کا رد ہو رہا ہے ڈاروین کا رد ہو رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے وہ کالو نقل کیا گیا ان کا قول وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون کیا تفسیر ہے سبحان اللہ کیا جاندار ریمارک ہے فرمایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے رہتے ہیں زندہ ہوتے رہتے ہیں وقالو ما هي الا حیات اور دنیا یہ دنیا ہی کی زندگی ہے نموت و نحیا مرتے رہتے ہیں اور زندہ ہوتے رہتے ہیں وما يهلكنا الا الدهر ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے مالحم بزال من علم یہ بات علم کی بنیاد پر نہیں ہے انہم اللہ خالی گمان کی بنیاد پر ہے زن کی بنیاد پر ہے کیوں ڈاروین نے کیا کہا پہلے انسان بندر تھا فرض کرو مختلف مدارس طے کرتے ہوئے بندر کے کالم میں آیا یہ بندر بن گیا کیڑا تھا پھر اسپائرو گائرا سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ایک بن گیا پورا بندر بن گیا یہ بندر انسان بن گیا اب اللہ پوچھ رہا ہے ڈاروین سے کہ تو یہ کہتا ہے کہ بندر انسان بن گیا تو جب بندر انسان بن رہا تھا تو تو وہاں تھا نہیں تھا نہیں تھا تو تجھے علم کیسے ہوا قرآن نے تبصرہ کیا معلوم بھی ذالک من علم یہ بات ڈاروین نے علم کی بنیاد پر نہیں کہی انہوں ملنا یہ ظن خالی زن ہے خالی اٹکل پچھو مار رہا ہو کیا تبصرہ اللہ اکبر کیا تبصرہ کیا ریمارک تم نے دیکھا بندر کو انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھا پھر علم نہیں ہے نا معلوم بھی بال کبھی علم نہیں ہے علم نہیں ہے تو بس ایسے قیاس کیلکولیشن کیلکولیشن یہ علم اور کیلکولیشن دونوں برابر ہو سکتے کیا قرآن کہتا ہے بتاؤ کیلکولیشن اور علم دونوں برابر ہو سکتے کیا معلوم بال کبھی من علم سن ڈاروین خالی تکے لڑا رہا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے یہ بات علم کی بنیاد پر نہیں کہی اس لیے کسی نے نہیں دیکھا کہ بندر یہ انسان بن رہا ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون کیا آیت ہے ترجمہ دیکھو پہلے انا کنہ نستن ما کن تم جو تم کرتے تھے دنیا میں تمہاری تمام حرکات و سکنات کو ہم لکھواتے رہتے تھے ایک ہے لکھنا اور ایک ہے لکھوانا نستن سیکھو ہم انا نستن سے ہم لکھواتے رہتے تھے ماں کن تم تاملون دنیا میں جو تم کرتے تھے اچھا اب یہ لکھا ہوا آ جائے گا تمہارے سامنے قیامت کے دن اب کتاب علیکم بالحق یہ کتاب بولے گی اللہ یہ کتاب بولے گی کیا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں ہماری تمام حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہیں وہاں غیر مرئی اور انسین کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم کیمرے نہیں دیکھ رہے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں آدمی تنہائی میں ہوتا تب بھی وہ کیمرے برابر اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں آدمی بازاروں میں ہوتا ہے کیمرے برابر اس کا پیچھا کرتے رہتے اس کی زندگی کی پوری ویڈیو فلم تیار کی جا رہی ہے تبھی تو کہا گیا یہ کتاب بولے گی بولنے کا مطلب کیا ہوا جہاں لکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ غیر مرئی اور کیمراز لگے ہوئے ہیں اور تمہاری زندگی کی تمام حرکتوں کو تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں یہ تھا پچیسویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب حضرات اس سے پہلے دو تین بار مسجد سلفیہ